اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتی ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزد ہے